老老。 جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی مجلس میں تشریف فرماتے ہیں امت کو تعلیم دینے کے آپ کے عجیب و غریب انداز سے کبھی اپنا ہاں بیان کرتے کبھی مشت کے اندر دیکھی ہوئی حالت کو ذکر کر کر پرواتے ماں باپ او مارکوں کا ہوا بدار کیا ہو گیا ہے میں اور کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایسے ایسے کرتی ہے کبھی بازاروں کا معاہدہ کر کر تاجروں کی حالت دنیا سے ان کا تعلق آپ بیان فرماتے کبھی وہی تازی ہوتی جمع کرتے حضرات صاحب کرام کو فرماتے ابھی ابھی کیورے علی سلام السلام طرح و سلام احباب لائے اور یہ اللہ کا نیا حکم انہوں نے انہیں سنایا انہیں تعلیم اور تربیت کے طور طریقوں میں ایک اہم طریقہ جو طریقہ انسانی نفسانی نفسیاتی مزاج کے بہت قریب ہے وہ سوال و جواب کا ہے قرآن شریف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قابل اور مشرقین کے سوال کا جواب تعلیم اور تربیت کے لیے دیا ہے ارون تعلیم علی اللہ یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ ادونا کا روح یہ آپ کے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور ادونا کا آخر کی بات یہ آپ کے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تعلیم اور تربیت کے جو مختلف شعبے اور طریقے ہیں ان میں ایک مؤثر طریقہ کہ جس سے انسان کے دل و دماغ میں رگو ریشے کے اندر بات پہنچ جائے اس سوال و جواب کا طریقہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ وسلم تشریف فرماتے آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کے اندر عقل مند کون ہے سوال آئے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ اور خلاف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ نہیں اجوائشن سے یہ نہیں کہ کوئی خوش کا مقابلہ ہو رہا ہے انصاف کش کا مقابلہ ہو رہا ہے انعام سے نوازا جائے گا سرٹیفکیٹ دی جائے گی ڈالر دیے جائیں گے زمین اور پراپرٹی دی جائے گی انسانوں کی انسانیت کائنات کے لوگوں کی فلاح کامیابی تباہی اور بربادی سوال میں اور اس سوال کے جواب میں کوئی کوشش ایسے نہیں کہ سنا اور سنی کر کر آگے بڑھ گئے ہمارے تو آنند نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے آپ نے پوچھا منہ لوگوں نے بہت زیادہ مند ہے اور سیاح ہے اب اس کے صحابہ کرام کو یہ جواب دیتے اور آپ تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب پر ہاتھ یا نہ کرتے ایک منٹ کے لیے آپ ہوتی ہے آپا کا سوال تھا پاکستان میں ہوشیار کون ہے آپ اپنی عقل کو بڑھائیے اور دیکھیے بلڈنگوں کی طرف سڑکوں کی طرف کاروبار کی طرف بینک بیلنس کی طرف شادی بیا کے معاملات کی طرف خریداری اور بیمار کی طرف خوب دیکھیے اسی دیکھنے کے لیے تو ہم پیدا کیے گئے ہیں کاروبار کی رفتار کو جاننے کے لیے مال دولت کی اونچ نیچ کو پہچاننے کے لیے شادی بیاہ کے معیار کو بلند کرنے کے لیے زمین اور پراپرٹی اور بنگلے اور کوٹیاں یہی تو کرتے ہیں کرتے کیا ہیں ہم ہماری عمر اگر چالیس سال ہے پینتالیس سال ہے پچاس سال ستر سال کیا کیا ہے ان ستر سالوں میں چالیس سالوں میں تیس سال میں پچیس سال کا نوجوان کیا کیا قوم کے لیے ملت کے لیے اسلام کے لیے قرآن کی سرپرستی کے لیے اور اللہ کی توحید کی الگ کشاری کے لیے آقا کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے یہ تو ہمارے بدھ پیمبروں کا کام ہے وہ خاص خاص میں رہنے والے اولیاء کرام فقیروں کا کام ہے اللہ نے ہمیشہ دنیا کے لیے پیدا کیا ہے فکر دنیا کی کرو زمین کا بھاؤ گر گیا کام سینٹر اٹھ رہے ہیں امریکہ اپنا پر فکر یہ کرو سا کیا ضرورت گلیما رہے گلیما ملے مجاہدین پر قلم کیے جائیں مسلمانوں کے علاقوں کے علاقوں کو نیز بداب کر دیا جائے اور تمہارے گرو اور تمہارے سردار حضرت اوبابا میں نے سلام پہنچایا ہے آپ کو قرآن کی تعلیم بھی ہے اور دہشت گردی اور اسلام کے رشتے کو بتایا ہے چودہ سو سال سے جو قرآن کہتا آ رہا تھا حدیث کہتی آ رہی تھی علماء کہتے آ رہے تھے سب گیا بھاڑ ہے اب مسلمانوں نے بہت اس کا احترام کیا کہ تم نے باقی عدت ہمارے پس اور دماغ کی کو کھول دیا کہ قرآن انسانیت کا درد دیتا ہے دہشت گردی کا مخالف ہے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل کے بچوں میں جھگڑا ہوا ظالم اور یہود و کے ایک پیٹرول پر بولنے والا چلنے والا ایک روبوٹ پتلا آج کچھ رٹی رٹاری باتیں کچھ زمین فروشوں نے لکھ کر دیتی ہوگی اس کو قرآن کا کیا پتا حقیق کا کیا پتا اور مسلمان سنے گا امریکہ کے صدر کا تقریب اور کیسے شراب کیا کیسے قرآن کے بارے میں کہا حدیث کے بارے میں کہا ہم اس پر ضرور تبصرہ کریں گے اور خوش کر مسلمان جب اپنا ریاست اور عمل میدان کے اندر لے آئے گا اگلی جمعہ تک پھر ان سمجھدار مند اور اور صحیح مسلمانوں کے اخبار کی روشنی میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ صدر امریکہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا واقعی عدم کھیل کھیلا ہے یا اس کے اسلام کی طرف اور مسلمانوں کی طرف اور دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے یہ اردو نتارہ کی چار جو قرآن پاک کے اندر بتائی گئی حریف پاک کے اندر ہی خرابیوں کا اور تاریخوں کا جو رقشہ کھینچا گیا یا اس کی روشنی میں اوباما کو کس نظر آتا ہے اسلام کی تعلیمات کے نقطۂ نظر سے اور مسلمانوں کے والد کے اعتبار سے کبھی آپ کو بتائیں گے لیکن آپ نے جو سوال کیا من اب کی کون اصل مند ہے میں اصل مند جواب میں کامیاب ہوں بزنس میں میں کامیاب ہوں دنیا کے بنانے میں میں کامیاب ہوں آدمی کو بے وقوف بنانے میں پہلے یہاں بات ختم ہو جاتی تھی بلڈنگ بن گئی تو کامیاب روپیہ آ گیا تو کامیاب پیسہ آ گیا تو کامیاب دولت مل گئی تو کامیاب اب زمانہ ماڈرن ہو چکا ہے زمانہ ترقی کر چکا ہے گھر میں شراب چلنا کافی نہیں میرے کی آگ بجنا کافی نہیں گھر میں شراب چلے لیکن کسی یتیم کے خون سے چلے گھر میں شراب چلے اور کسی بیوہ اور مزلوم کی سرکیوں اور آگ سے چلے یہ کامیاب ہے یہ بھی کوئی فکر نہیں بنیاد اور چٹھوں کا ویوار کیا اور آم اور کیلے کا بیوار کیا اور دونوں بچوں کو پاس لیا نہیں ڈواجیے دھوکہ دیجیے قرض لے کر پانی پر دیے گورنمنٹ کی زمین دبائیے اور غلط اسکیموں سے لون لیجیے اور کریڈٹ کارڈ بنائیے لاکھوں کا قبضہ کیجیے کے لیے بند بکی اکول آپ نے بنایا کون نقل بند یہ ہے عقل بکتی کتنے کارڈ ہیں بینک کے کریڈٹ کارڈ جتنے ہیں کتنا باقی ہے لوگوں کو دینا اور شادی کریں گے حج بیت اللہ ہو جائیں گے عمرے کے لیے جائیں گے دیکھیے آپ ان کی بقی اور مستقل کمیٹی کی رپورٹ میں تو کہتا ہوں کہ ہندوستان والے پیدا لوگوں جنہوں نے جو سچر کمیٹی کی رپورٹ کی کہا کہ مسلمان یعنی قوم سے بچڑا نانائک تو کفر کا چشمہ لگا کر دیکھتا ہے ہاں میں دکھاتا ہوں چند کے بازاروں میں کدر کرنما کے بازاروں میں مدینے منورہ کے بازاروں میں جسے تو دل قوم سے پچھڑا ہوا کہتا ہے اور اسے تو غریب کہتا ہے امداد سے تو کہتا ہے دیکھ تو صحیح کہ جب سعودی کی فلیٹ آتی ہے جیشور اور بامبئی کے ایئرپورٹ پر کون کمزم اور مشہور کے ساتھ آتا ہے اور کون دنیا کے کپو اور کوبر کے ساتھ آتا ہے آنا پورا حدیث کے اندر کو کہا گیا اور اگر شہر والدوں کی خدمت کے ارادے سے اگر کوئی آدمی وہاں ویوپار کرتا ہے خریداری کرتا ہے اللہ اسے اجر دیتا ہے ہم نہیں کہتے کہ ویوپار کرنا کوئی آدمی لے کر آتا ہے خریداری کرتا ہے کوئی خدا کا کام بہت اونچا کام کر رہا ہے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا نقص و میں آدمی کوئی کپڑا خریدا کوئی قزہ خریدا بچوں کے لیے کھلونا خریدا یہ ٹیچر کی کہ آخر سپتا کی اس میں مدد ہوگی اللہ کر گا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حلال ہے حرام ہے یہ کر رہے ہیں صحیح یہ کر رہے ہیں مدد وہ تو موت کے بعد فیصلہ ہوگا قیامت کے دن فیصلہ ہوگا لیکن جو سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے وہ تو یہ نہیں بتا رہی ہے ہم بات کے لاتے ہیں ایئرپورٹ پر اترنے پر سب سے پہلے کسٹم آفیسر کے پیر پڑتے ہیں رشوت کی پیشکش کی جاتی ہے اراج جیون کو صحیح ملا رشوت کا لینے والا اور رشوت کا دینے والا دونوں روزی کے لیے اٹھیں گے میرے قدم اٹھیں گے تو تیرے دین کے برباد کرنے والوں کو برباد کرنے کے لیے اٹھیں گے ابھی احرام کے کپڑے پر صاف کپڑا نہیں لگا ابھی مقد سمند اور مدینے پرمپرا کا ہوگا اور دھول نہ گاڑی نہ جسم کے بالوں سے نکلا قدم ایئرپورٹ پر آیا پیچانی پر قدم لگا ہوا کٹ لگا ہوا ایک نمبر کا بھیڑ کے رسبے سے پیدا ہوا چمان کے رسبے سے پیدا ہوا ہاتھ جوڑا اور جوڑ کر کہا کہ کچھ لے لے کر معاملے کو رفا ہوا کرو نے اپنی کون اپن من رشوت دے کر کام کو چھپا کر جو لے آئے اب سینا باندھ کر وہ ٹریفی کے اندر چوری کا مال ایئرپورٹ کے باہر لاتا ہے اور اب کچھ نہیں لائے اس کے اندر تو کھجور ہے اور اس کے اندر سب سب ہے دھوکے دینے والے آنکھوں کے پھول روکنے والے رفتاری کرنے والے مانگ ہڑپنے والے زمین دبانے والے بھائی کئی مرتبہ آپ کو کہا تیس چالیس زمین چار قدم آگے کے چڑیاں بنتی کار کی بات اس کے لیے ایک گلی میں لگا دیا تو رہے گا تو نہیں نا ہمارا دادا کا باپ ہے پوری دنیا میں کسی کے دادا کا پردادا کا باپ ہے پوری دنیا میں کسی کے دادا پردادا کا باپ ہے نا ہی کی اللہ ہے یہ تو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں ورنہ ماں باپ کے سامنے اولاد کے جنازے نہیں ماؤں کے دوست میں دودھ پیتے بچوں کی لاشیں کیا نہیں اٹھ رہی ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جواب کٹ کٹ کر مر رہے ہیں یہ تو ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں دادا کی دادا کی یہ اتنا تو یقینی ہے کہ ان کا ماں باپ نہیں ہے جس نے کوٹی کو خریدا تھا زمین کو خریدا تھا پراپرٹی کے کاغذات اس زمانے کے اندر کے میں اور یہ آنے میں دو آنے میں جس نے بنائے تھے وہ تو نہیں ہے اب کار پارکنگ کے لیے گیٹ کو ذرا باہر کر دیا پہلی منظر بنائی سیڑھیوں کے لیے زمین کا حصہ تباہ لیا گلی کا کارپوریشن والے آئے حکومت والے آئے لے لیا دے لیا آقا نے پوچھا اکی رسول چلنا کون اکل مت ہے سب یہ سر کھڑے ہو کر کہے گا صحیح تھا میری تجیف نہیں ہندی میں آپ کی خبر کو قبرستان کے بتاؤں قبرستان اور آپ کی پراپرٹی ہے اور وقت کا مسئلہ یہ ہے جو چیز جس چیز کے لیے وقت کی گئی ہو واقف کے بچہ کے بغیر باقی کی مرضی کے بغیر اسے کسی اور چیز کے اندر استعمال کرنا آرام ہے ایک سائب نے یہ مائکروفون دیا مسجد کو شاہ ایک آزاد کے لیے مسجد کے استعمال کے لیے ہے علماء نے لکھا کہ مسجد کو چھوڑ کر اس نائک کو عید گاہ کے اندر نہیں لے جایا جا سکتا عیدگاہ کے اندر پوجا ہوتی ہے عیدگاہ کے اندر فنکشن ہوتا ہے عا نے ان کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد کی چٹائیاں اور مسجد کے جو اور مسجد کا مائکروفون اور امام کا جو عطا ہے وہ عیسا میں نہیں استعمال کر سکتے اس لیے کہ واقف نے جو وقت کیا تھا اس نے کہا تھا کہ نش ملاس کی ہو مسجد کے لیے یہ مائکروفون ہے یہ چٹائی ہے اب مسجد کا استعمال کی چیزوں مسجد کی چیزوں کا استعمال کے لیے بکار نے کہا کہ اجازت نہیں لے جاتے ہیں کہ جی، ہاتھوں میں چٹائیاں مسجد کی چٹائیاں اٹھا لی مسجد کا بھائی اٹھا لیا فکار اجازت نہیں تھی تو واقع میں آج سے سو سال پہلے ڈیڑھ سو سال پہلے جو ابرستان کو تعلیم کیا ہوگا وہ کس لیے تعلیم کیا ہوگا کہ آج وہاں پر گانجا اور حفیظ اور درد کا استعمال کیا جائے وہاں جھونک پٹی صرف ایریا بنایا جائے وہاں پر پہلوان کا ڈوزہ بنایا جائے کس لیے بنایا تھا قبرستان جب مسجد کا مسلمان اور مسجد کی گٹاریاں اور امام کا عطا عیدگاہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا تو یہ تو مشہور روڈ کا قبرستان ہے روڈ کا قبرستان ہے یا وہ قبرستان ہے کہ جہاں تنظیم جاری ہے تو ان واقف میں جو قبرستان بنایا ہوگا باغ بنانے کے لیے شادی محل بنانے کے لیے مدرسہ بنانے کے لیے یا مردوں کو دفن کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے مسلمان اپنے آبا و اجداد کی قبروں پر قبضہ کر رہا ہے اور بل حقیت اللہ کون سا آفت مند ہے کہے گا بھائی ہم اپنے خبردانوں کو نہیں بخشا ہمارے آبا اور اجداد کے قبروں کو ہم نے نکل لیا آبادوں کو آبادیوں کو نکل لیا قیامت کے لیے پتا چلے گا سرا اب عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دنیا میں ایک بار زمین کسی کے قبضہ کی ہوگی سات زمین نیچے تک اللہ تبارک تعالیٰ ان زمینوں کے ٹکڑے کو اٹھا کر اس کے سر پر رکھے اس کو اٹھا کر پھر ساتھ ہو گیا ہم کے دن اس کو تو رہتا نہیں کہ تو مر کر چلا جائے گا دادا چلا گیا نانا چلا گیا باپ چلا گیا یہ بھی نہیں رہے گا اس میں یہ بھی چلا جائے گا لیکن جاتے جاتے مصیبت غلط کام مزاق بنا کر اور گورنمنٹ کی زمین کو تنگ کر گلیوں کو تنگ کر کر آنے جانے والوں کے راستے کو تنگ کر کر اس نے جو ہے زمین قبضہ کر لیا اور آپ کی کیا سمجھتا ہے عقل بند ہو ٹکٹ لیا پروشن اس نے کرا لیا نے بڑھا لیا کیا سمجھتا ہے اب کی اصل نہ کائنات میں سب سے بڑا اتوب ہے تھا یہاں کا وہی ہے پیسل سے ترقی نہیں کر سکا شیر کے مقام سے وہ میں نہیں آ سکا تین چالیس کی زمین سے سو ساٹھ کی زمین میں نہیں بے وقوف ہے میں نے کہا کہ نے ہاں، پوچھا بس اب کیا سننا کون اصل بند ہے ایک منٹ کے لیے اپنی زندگیوں میں اپنے خاندان میں پریوار میں دوست میں آ ہے کیا جواب دیتا ہے اور آقا کا سوال تو کوئی بیکار سوال نہیں بیکار ایسے ہی بینک معاف کرنے کے لیے آپ نے کہہ دیا ہو کہ کون عقل مند ہے مدد سننا ہر آدمی سیاسی سیاح میں چلنے والا مال کی میں چلنے والا کاروبار کی میں چلنے والا چورو بچوں کی گلاب کی میں چلنے والا زمین کی پوجا کی میں چلنے والا عمارتوں کے چاٹنے والے کی وجہ ارے یہ سلکائیں اقل بند ہو مجھے اس چیز کی جو سیاسی کی لینڈ میں ہے پا کر وہ جو کاروبار کی لینڈ میں ہے دولت پا کر وہ گئی جو عمارتوں کی لسٹ میں ہے گملے بنا کر جنگل بنا کر دنیا کی شکار کی وہ مت گئی آپ نے بڑھوایا بن کی یہ سوچنا بہت اقلبد ہے رام نے کہا بہت رام کا ایک طریقہ تھا کہ اگر کوئی بھی اس سوال کا جواب جانتے بھی تو یہ جواب نہیں دیتے فرماتے اللہ و رسول ہو اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے ایک ایسے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ایسے زمانے میں برائی کرنا آسان ہے گناہ کرنا آسان ہے بستی بننا آسان ہے کافیوں چمانوں ریڑوں بھیڑوں اور کنگلی کے طور طریقوں پر اسلام پر چلنا مصیبت کو دعوت دینا ہے امتحان کو دعوت دینا ہے آزمائش کو دعوت دینا ہے کوئی گورنمنٹ کا ملازم ہو نماز کا اہتمام کرے داڑھی رکھے اور رشوت سے پرہیز کرے اپنے آپ کو موت کی دعوت دینے کے برابر ہے اور مسلمان ہو اپنی شناخت مٹائے اردو میں بات نہیں کرے اپنا پسیلا فراہم فلا فلا وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر رکھے بھیڑوں کا پیشاب پیے چماروں کا کھائے پاخانہ کھائے ڈپارٹمنٹ والے کہیں گے کہ عقل مند ہے اور کیا ہے یہاں نواز کی بات کرتا ہے یہاں داڑھی کی بات کرتا ہے یہاں کی بات گاڑی کی بات کرتا ہے ایک لڑکا اس گئے گزرے زمانے میں یا غریبوں کی اجتماعی شادیاں لوگ کیا کرتے ہیں ایک دیندار لڑکا دین سے متاثر ہو کر اور قرآن و حدیث سے متاثر ہو کر اس نے کہا میں جہیز نہیں لوں گا میں لڑکی کی دعوت کو قبول نہیں کروں گا میں ایک کارڈ کی چیز لڑکی والوں کی طرف سے نہیں استعمال کروں گا کہیں گے تیسری بھی چھوٹی شادی ہوگی یا اس کو ایک یا کینسر کی بیماری گئی یہ کیوں نہیں مانگتا تھا دنیا والے مانگتے ہیں پانچ سو کی دعوت دو پانچ ہزار کی دعوت دو لال قلعے میں دعوت دو شیش محل میں دعوت دو یہ مانگنے کے زمانے میں بھکاری کیوں نہیں بنا بھکاری نہیں بنتا ہے نہیں مانگ رہا ہے سنت کی بات کرنا جہالت اور خوف کی دعوت دینا ہے غلط شادی تین دن کے اندر آدمی کر سکتا ہے غلط طور طریقوں سے سندر سے ہٹ کر اور ایک نوجوان سندر پر قائم رہتے ہوئے اگر وہ شادی کرنا چاہے یا لڑکی والوں کو سنبھالے تک یہاں باپ بگڑ جاتا ہے یا باپ کو سنبھالے تک ماں بگڑ جاتی ہے ہر ایک اپنی زندگی کی آخری تمنا اپنی زندگی کی آخری خواہش کسی کا بھی ماں کہتی ہے میں مئو سے پہلے بیٹے کا تیرا دیکھنا چاہتی ہوں باپ کہتا ہے میرا آخری بچہ پورے اربان سے پورا کرنا چاہتا ہوں بہن کہتی ہے کہ میں اپنے بھیا کو ہنستا دیکھتا ایک مسکراتا سلاح دیکھنا چاہتی ہوں کسے کسی سمجھاتے تھے یہ ابو جہل نہیں یہ اتبا نہیں یہ کیوا نہیں یہ قرآن کے ماننے والے یہ حدیث کے ماننے والے آپ کو تک ماں بگڑ جاتی ہے ماں سمجھی تو بھائی بگڑ جاتا ہے یہ سمجھے لڑکی والے مانتے نہیں لڑکی والے ماں مانتے تو پھر لڑکی کی ماں نے انکار کر دیا اور کہیے مجھے گھوڑا چاہیے مجھے پیڑ چاہیے میں محل دینا نہیں چاہتا آپ محنت دینے کی بات کریں سسرال والے اس بات کرتے ہیں کہ شادی توڑنا چاہتا ہے حدیث میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں اگر کسی نے مہر متاثر کیا اور ارادہ یہ ہے کہ وہ ادا نہیں کرے گا وہ حرام کے بچے پیدا کر رہا ہے حرام کے بچے پیدا کرو یہ آسان ہے مہر دینے کی بات خدا جانے آگے یہ ایک سب توڑ دے گا یہ کیوں مہر دینے کی بات کر رہا ہے یہ کیوں لڑکی کو پہلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ لے آنا چاہتا ہے ضرور کوئی رائٹ ہوگا کوئی خرابی ہوگی اس زمانے کے اندر کتا ہڈیاں کھائے بغیر رہے اور نوجوان بھی مانگے بغیر رہے کہاں سچر کرے گی اور کہاں شادی محلوں کے اندر جا کر دیکھو کروڑوں روپئے ڈیکوریشن کے لیے اور کتوں کی ہڈیوں کے لیے کام کر رہے غریب مسلمان وہ غریب ہے مسجد کے لیے ایک بش نہیں لاتا ہو ایسی گندی چیزیں وقت وقت منورہ بچے ملتی ہے کتنے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں ایک مسلح وہاں کا مریض سسٹم وہاں کا ایچو پین ایک آدمی ایک جس میں اپنی سڑی ہوئی کینسر اور ایک ہی مریضہ کنڈی سات کا ہونا سڑی ہوئی کنڈی ہلا اب مریض سب مریض بازار میں سمجھا گیا اور گھوم رہا ہے کیا میری خالہ صاحب کو نانی صاحب کو کینسر کی پیشنٹ ایک کی پیشنٹ اللہ کا گھر یہاں جنازہ ہونا ہے یہاں اس کی نماز ہر تک جانا ہے یہاں ماں پری باپ پری اور جو بیمار ہوگی دعائیں کروانا ایک چیز بتاؤ آپ ایک چیز بتاؤ کوئی انگلینڈ میں ہے کوئی امریکہ میں ہے اپنی مسجد میں اللہ کے گھر سے کیا کرتا علی کے پاس میں عملہ نے بتایا سات قسم کے لوگ ہر کے سارے گے ایک طبقہ ہو جس کا مسجد سے تعلق ہو مسجد سے بات یہاں دعا کی جاتی ہے اللہ رحمتی اے اللہ ہم تیرے تک پر آ رہے ہیں مولا شراب خانے سے نجات تو نہیں رٹی کھانے سے نجات تو نہیں چورو کی غلامی اور غلط کی بدبو سے نجات تو نہیں فرشتوں کا ماحول ہے قرآن کا ماحول ہے رحمتوں کا ماحول ہے برکتوں کا ماحول ہے مولا اللہ حفتہ کی اللہ رحمت کے دروازے کھول دے جاتے ہیں روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے ہم آپ کلوں کا مولا میرا فضل تیری پتےشان ہے ہاتھ کی اب جا رہے ہیں مولا تیرے فضل سے نہ روکنا کیا ہے کیا ایک جنازے کے اوپر کا کپڑا یاد کوئی کرتا نہ میں نہ نہیں کوئی تعلق نہیں کس کے ساتھ کر رہے اللہ کے عید سے اللہ کے گھر سے اللہ کتاب سے کی کتاب سے ہمارا تعلق تو دیکھو رشتہ تو دیکھو میرے ساتھ آؤ اپنی سواری میں میں تمہیں لے کر بلا کرنے جاتا ہوں جب سعودی ہم چما اور پیر میں ڈائریکٹ فلیٹ ہے یہاں سے چیتا کے لیے سعودی فلائٹ جب آتی ہے یہ چما میں اور آتی ہے پیر کا بھی جاتے ہو قبل پارک میں سانسوں کے چہرے دیکھ رہے اتوار کا دل کے روڈ اور ہندی روڈ میں ایک مرتبہ صبح میں اور پیر میں یہ جو چاہتے بیت اللہ ہے ہم جو ہے ایران سے آنے والے امریکہ کو تو دنیا کا کتا ہے امریکہ کو جانے والا برطانیہ اللہ کے گھر کو کیوں گیا ہے نبی کے روزے کو کیوں گیا نشے منورہ کیوں گیا دین کی عزت سے اللہ کی عزت سے اتنا اتنا سامان سامان سے ان کی لاشیں بچ جائے گی ان کی قبریں نکل جائیں گی اللہ اگر دیکھیے ویران پڑا ہے کسی گھر میں کلوری ہے کسی گھر میں آپ آدھے پکے لگے ہیں آدھے جو ہے لائٹ چل رہے ہیں کئی ہاتھی پھٹی ہوئی ہے یہ کہاں ہے گھر آؤ شادیوں میں دیکھو شادیوں میں گھوڑوں میں بارات آ رہی ہے ہڈیوں میں کتے کے بچے کی بارات آ رہی ہے سبھر کے پنڈے کی بارات کہاں ہے یہ یہ مسجد کو دینے غریب ہے یہ غریبوں کی مدد کرنے غریب ہے یہ مسلمانوں کا تعاون کرنے غریب ہے خود کتے کا پیٹ بھرنے کے لیے اور سور کا گوبر کھانے کے لیے کوئی مسلمان غریب نہیں ہر کالا کتا اپنی کالی کتے کا جا رہا ہے وہ سمجھتا ہے کائنات میں اگر کوئی جنت سے ہو آئی ہے یہ کالی کتیا آئی ہے یہ بیماریوں کا مجھے سبق دیکھنے ہر ایک یہ سمجھتا ہے آپ آجاسن حقیقت سننا کون اصل مند میری کی میں غلامی کر کر میں اصل من میری اولاد کا پیشاب پہانا بیٹھا کر بھیا مسیح جائے بھاڑ میں جائے بھاڑ میں یتیم تڑپتا رہے مسکین تڑپتا رہے بیوائیں تڑپتے رہے مریض دوائیوں کے لیے رگڑ رگڑ کر مرے اور آپریشن والا ایسا نہ ہو کر آپریشن سرجری نہ کرا کر کر چلا جائے اور کوئی دودھ سے پیاس سے سڑ دے سو آؤ شاہ یہ غریب ہے مسلمان کتنے کھانے چاہیے آپ کو ایسا ڈیکوریشن چاہیے آقا آپ نے کہا کب پیسے والا لکھا برکت والا لکھا صاف کہتا ہے مسلمان صاف کہتا ہے دل میں بھی ملتبا آپ وہ زمانے کی بات بولو گھوڑے کچر گدھے اون پر بیٹھنے کا زمانہ تاریخی کا زمانہ شراب کا زمانہ یہ زمانہ مارکیٹ زمانہ یہاں ویجیٹیر چاہیے نان ویجیٹیرین چاہیے ہم کمبلوں کو خوش کریں گے ہم مسلموں کو خوش کریں گے ہمارے آفس کے اندر بھیڑ و جوان آتے ہیں ان کو خوش کریں گے ان کے لیے ویج ہے ان کے لیے نان ویج ہے آئس کریم ہے کافی ہے بیڑی ہے کہاں ہے غریب کہاں ہے غریب جاؤ ایک نوجوان کو پیش کرو وہ سنت پر نکاح کرنا چاہتا ہے سچ فرمایا آقا نے حدیث میں کہ اگر میری امت سے کوئی سنت پردہ ہو جائے اور کوئی نوجوان کوئی مسلمان اس کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سو شہیدوں کا جواب دیتے ہیں میدان جہاد میں جا کر اگر مسلمان مرتا ہے میں گیا میدان جہاد میں آپ سے کافروں سے لڑائی ہوئی مشرقوں سے لڑائی ہوئی جہاد پہ گیا جنگ کے میدان پہ گیا یا تو بچے کا یا مرے گا بچے کا تو غازی کہلائے گا غازی کہتے ہیں بچنے والے کو اور جو مر گیا وہ شہید میں جانا ہے تو اس کو ایک مرتبہ شہید کہا گیا دو مرتبہ دس مرتبہ سو مرتبہ ایک مرتبہ جو میدان کے ہاتھ میں اور اس زمانے میں کوئی مسلمان اس سنت کو لے کر کھڑا ہوتا ہے کوئی اللہ کے پیغام اور کبھی کے پیغام کو لے کر کھڑا ہوتا ہے تو آقا نے فرمایا اسے سو شہیدوں کا ثواب خاندان میں داڑھی نوجوان داڑھی رکھنے کا رواج نہیں اس نے داڑھی رکھی ٹوٹی پہننے کا رواج نہیں اس نے ٹوٹی پہننا شروع کیا تاجی گھومنے کا رواج نہیں اس نے تاچی پڑھنا شروع کیا کیبل کو کنیکشن کٹ کرنا ٹی وی کا جنازہ نکالنا گھر کے اندر برقع لانا پردہ لانا حیا لانا اس نے شروع کیا میں دلانا گے گھر کی ماں اور گھر کے باپ اور گھر کے کو بڑا میں پھر یہ زمانے میں جی نہیں سکتا ہوں یہ سب کا مسلمان کے رشتے سے پیدا ہونے والا ہرا پوسٹ ہے کوئی اسرائیل کوئی کافی ٹرینوں میں جانے ایئرپورٹ میں ہو بس اڈے میں ہو اس گئے پترے دور میں کل کتن دور میں اور کل آشو دور میں اور تعصب کے دور میں میرے اللہ کی ہی کافی آپ کو نواز کی راہ مار کرے گا کہے بھائی صاحب آپ نماز پڑھ لیجیے آپ نماز میں پورچ جائیں تین دن کا سفر ہو ٹرین کا دوسری نماز میں تاخیر ہو وہ خود یاد دلائے گا آپ کا پیڑ کا ٹائم ہو رہا ہے آپ کی خود ہی بڑھ رہے گا وہ ہی محسوس کرے گا وہ جگہ بنا کر دے گا اور مسلمان کی ذات میں پیدا ہونے والا ہے مدافعت میں بھی شریعت میں اتنا سخت ہے کیا ہے ہر حصے میں جا کر وضو کر رہے ہیں اور مسلح بچا رہے ہیں یہ سب شریعت سینسر دیوٹی سرسن کے ہے گوپتی مسلمان یہ آپ کی سندر اور اکل من یہ من جو دین میں خود سے پتے جاری کرتا ہے من پر فرضیات پر اور پر عمل کرتا ہے اکل من ہے میں آنے والا اکل من وہ یہی سوچتا ہوگا بے بہت لوگ ایسا کیا ملا اس کو ساڑھے بارہ بجے جا کر بارہ بجے جا کر اور اس کا باپ جیل میں ہو اور اس کا بھائی تھانے میں ہو اور تھانے دار اس کو گیارہ بجے بلائے ساڑھے نو بجے اسٹیشن کے باہر کتے کی طرح کرتا ہوا پڑے گا یہ اصل بند اللہ اندازہ سے گھر آ کر سورج صاحب پڑتا بیٹھ گیا یا کوئی سور صاحب پڑھ رہا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا آپ پڑھ لو میں سن لوں گا تلاوت درود پاک پڑھا ذکر کیا یہ تیروں کو جو دیر بجے آ رہا ہے جو چپل کے ساتھ آ رہا ہے اور جو جدو کے ساتھ آ کر کمبے اور کمرے کی دوست مار رہا ہے یہ اصل ہے اصل کیا فائدہ دبانے بے چاہیے کیا کریے تمہیں بے پردگی ختم ہوتی اسلام کا چھٹا پٹا کیا کیا نوجوان قیدوں سے آزاد ہو گئے کیا چرچا ہونے لگا آنند میں کون پوچھتا ہے مسلمان مسلمان کو پوچھتا ہے صاف اپنے مار ماما آجما فتیما کیا ہو گئے آج میں لکھا ہوں کو گندی نا گندی جگہ جاتی ہے پوچھتا ہے دیکھو یہ ساتھی کیا ملکہ بولے تو سنا ختم ہوگا تین لمبا ہی ہو ہمارا تیری بیٹی اور تیری بہن ہی تو جا رہی ہے اگر قرآن و حدیث کو سنا ہوتا آخرت کو یاد کیا ہوتا موت کے بعد کی زندگی کو یاد کیا ہوتا تو تیری بیٹی رنڈی تو نہ بنتی اور تیری بیوی حرام الدہر تو نہ بنتی اور اقلوت ہے ہمیں جاتی صاحب اور خطبہ ہوتا رہتا بناؤ ہوتی رہتی سارے آدمی خوش سب بھی گز قرآن حدیث کا انہوں نے گوشت قرآن حدیث کا کہاں گئے تو کیا کون سی زمین رہی تو کیا اب قبر کی جو زمین ہے مٹی ہے تو سننا تو نہیں تھا یقین یعنی روڈ کی جو زمین ہے اگر مٹی اٹھائے تو چاندی تو نہیں وہاں گھٹی ہے یا ایک اسکوائر فٹ کا اتنا ریٹ یا اتنا بھاڑا یہ کمرشل ایریا یہ ویپار کا ایریا یہ نالے کے پاس کی زمین یہ سلم کے پاس کی زمین ارے حرامی کہیں گے اس مٹی سے پیدا ہوا مٹی میں تجھے جانا ہے کوشنوں کو کھانا نوشتوں کو وہ کو تارا اسی سے ہم نے پیدا کیا اسی میں ہم تجھے لوٹائیں گے اسی سے پھر دوبارہ پیدا کریں گے وہ زمین اگر ان کی نسبت جمنی روڈ اور کمرشل کی طرف ہو ویلو بڑھ سکتی ہے ہر ایریا اور گوپڑ پٹی کی طرف ہو اس کی ویلو بڑھ سکتی ہے تو پھر بیانات کی نسبت میں فرق نہیں بولنے بولنے میں فرق دنیا کی مٹی میں جہاں دوا کرتا ہے سب کپڑے ایک ہیں سب گاڑیاں ایک ہیں سب کا اسے بھی ٹاپا اس سے بھی چار ٹاپا وہ آٹو کو بھی نہیں ٹاپا آٹو اس کا ماڈل نہیں ہوتا اس کا کنڈیشن نہیں ہوتا یہ روڈ پر لکھنے والی جو رکھی ہوتی ہے جو آپ کو بارہ میں میں روپئے میں ملتی ہے اور بڑی بڑی چار بائنس چار ہوٹلوں میں بھی ہوتی ہے وہاں کام پیٹ اپنی کہ بیس روپے پچیس روپے ایک پلیٹ کی اور ایک کی اور یہ اس ایسی بجائے تب ہوتی ہے وہاں کیوں نہیں چلتی آل وہاں کیوں نہیں چلتا د اسی لیے آقا نے حضرات صاحب کرام کو جمع کر کر قیامت تک تیرے اور پیرے جیسے دادانوں اور بے وقوفوں کے زمین کو چنوڑنے کے لیے پوچھا مطلب کیا سننا بہت عقل مند ہے بہت ہوشیار ہے بجلی میں ہوشیاری کپڑے میں ہوشیاری نوکری میں ہوشیاری اور دنیا میں ہوشیاری ہمیں کیا بھی لیتے دیتے ذرے جو دیندار ہے اپنے لڑکوں کی شادی کریں گے نہیں صاحب حرام حرام کرے حرام حرام کیا بھی اور ایسی جگہ پر تلاش کریں گے ایسی جگہ لڑکی تلاش کریں گے کہ بالکل صاف پڑھنے کے آخری مرحلے میں ہو بلڈنگ ہو پراپرٹی ہو اور باپ آم بند کیا اور بیٹی کے نام پر براپرٹی آئی اور میرا بیٹا میرا بھائی اگر لڑکی کے گھر کا ہے چاہے ان کا آئے ہمیں مانگنے دیا بغیر بنے کے بغیر طلب کیے تھے اگر کوئی سور کا پاخانہ چلائے تو حرام ہو جائے گا سور کا پاخانہ حرام تھا ہے ہر قیامت تک رہے گا مانگ کر کھاؤ تو حرام بغیر مانگے ملے تو حرام اب یہ مانگ دے دی لیکن میرے بچے کا حصہ کانگریس تو نہیں بس وہ پانچ لگا اس کے تین بیٹیاں دو بیٹیوں کو اس نے بدلا دیا دو بیٹیوں کو کار ملا چوڑے کی رقم ملی پیسہ ملا دعوت ملی بڑا گھرانا اب اسے چوا کاٹا کیا تین بیٹیوں میں دو بیٹیوں کو دینا ایک بیٹی کو نہیں دینا اسے معلوم کر کے پا اپنے جہل نہیں مانتے انہوں اپنی مرضی سے کیا لیتی تھی ہمیں اپنی مرضی سے کیا لیتی تھی یہ فیل کرتے ہیں مرضی کرتی ہے سور کا بہانا بغیر مرضی کے اگر کوئی دے رہا ہے حلال ہو جاتا جہیز حلال مانگنے کے ساتھ ہو بغیر مانگے گئے ہو علماء نے تو کہا کہ ہم دیتے انداڑیوں اور تینوں کے سروں پر چوتا مار کر ایک شرط لگائی المعروف کل رو جس جگہ پر جو چیز ملنا یقینی ہے اور بغیر مانگے ہم وہاں پر جا کر کام کر رہے ہیں اور وہ چیز مل رہی ہے تو وہاں کتابوں کا نکاح یہ ایسے ہی ہے جیسے شرط لگا کر کام کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے کتاب کہتے ہیں تراکی کی اجرت لینا تراکی بڑا کرتی سرکار اخلاق میں اس کا رابطہ لینا شریعت میں جائز نہیں ہے فکار نے لکھا ایک مسجد میں میں گیا تراکی پڑھانے کے لیے لیکن میں نے نہ متولی سے سوال کیا نہ صدر سے سوال کیا نہ میں نے ان کے سامنے کوئی نقادہ رکھا لوگوں نے کہا کہ بندر آپ بنگلور گئے کرناٹک گئے اور آپ بلا جامع مسجد گئے تو آپ نے پیسہ لیا تو میں کہوں گا آپ صاحب میں نے تو مانگا نہیں تھا میں نے مانگا نہیں تھا لیکن میرا دل کا چور جو ہے وہ کہہ رہا ہے تم مان لو نہ مانگو یہ مسجد بن کر ستر سال ساٹھ پر نو سال جس مسجد کی کمیٹی نے ترابی پڑھانے والے کو جنوری ہو یا اس مسجد کی کمیٹی کو چوہا کاٹے گا کہ ستر میں سال وہ حاصل کو سترہ سکتا ہے مجھے معلوم ہے لیکن میں کیا کہتا ہوں میں سب نہیں مان رہا ہوں میں نے تقاضا نہیں رکھا وہ کہا نے کہا المارو کا مشہور کہ جہاں پر جو چیز چلی آ رہی ہے لیکن مسلمان کرنا سنت کام کرنا قرآن نے کہا تم مرد کے جذبے سے پیدا ہونے والا مرد کا بچہ بلی کا چوہے کا ہجڑے کا نہ مردے کا بچہ نہیں بھی تم مرد کا بچہ تو کلام پاک کے ساتھ میں میں سورج دشا میں اللہ نے کہا اور جو کا موڑ آنندی مرد وہ حاکم ہوتا ہے عورت پر طاقتور ہوتا ہے اس کے اشارے پر ناچنے والا اس کے اشارے پر چلنے والا اس کی غلامی کا تحف ڈالنے والا وہ مسلمان نبی کا امتی اور نبی کا غلام یہ بہت دور کی بات وہ مرتبہ کی محفل میں نہیں ہے نکاح کرے گا باہر کاؤں دے گا نر دے گا طاقتور ہے نکاح کرے گا ولیمہ کون دعوت کون کرے گا مرد کرے گا مرد کی شان ہے مردانہ پن ہے میں دے رہا ہوں میں دنیا میں کچھ عورت محل دیتی ہے مرد کو دے گا کسی مطلب سے شادی ہر بریلی رضا خانی حتیٰ کے باسیانی کسی باقی مذہب سے بھی اور کسی مطلب میں یہ نہیں ہے کہ عورت محل دے رہی ہے مرد کو ہر ایک چاہے دے نہ دے اور کا لیکن جب کھانا پوری کرتے ہیں تو لکھاتے ہیں کہ سات ہزار سات سو اسی بچے روپے بیس ہزار سات سو اسی بچے روپے لے پر میں نے جس کو کی کا محل کے تعلیم کے بغیر نہیں ہوتا بڑھ دیتا ہے ولیمہ اس کو کرنا چاہیے اب بگڑے بھی اس میں سے بیچ میں سے راستہ نکالا یہ علماء آ کر رہے صحیح کتوں کی ہڈیوں کو تو چھین لیا الٹا ہمارے اوپر بوجھ ڈال لیا تو اب کیا کرتا ہے لڑکی کے باپ کو نکالتا ہے کیا نکالتا ہے تیرے کن کتے آ کر ہڈیاں کھاتے نہیں کھاتے تیرے بازار والے آتے نہیں آتے تیرے بلا آتے نہیں آتے آتے ہیں کام کرنا کہ آدھا خرچہ میرا آدھا خرچہ تیرا آدھا بچہ اس کا اور آدھا بچہ تین کا مشینہ اگر دو آدمیوں کا کر سکتا ہو تو دو آدمیوں کا کرے ایک قدر کا کر سکتا ہو کرے میں نے آپ کو بتایا اللہ سے فرصت نہیں تھی اللہ سے طاقت نہیں تھی ساتھیوں کو تھے فجر کی نماز پڑھی دوست آپ تھے ان کو لے کر ہوٹل میں چلے گئے عموماً اس کے آس پاس جماعت والے اور مسجد کے کچھ بوڑھے احباب چائے پیتے ہیں بسکٹ کھاتے ہیں اڈلی کھاتے ہیں کھلا لیا اللہ سے دعا کر لی یہی بھی اسی کو تو مہیمہ بنا کر قبول کر لے اللہ کے یہاں بڑی بات ہو جائے اب اس کو واسطا ہے کھاتے کو اور حسن کو کے ساتھ دیکھتے بھی ہڈیاں کھانے آتے ہی آتے ہیں ففٹی ففٹی پرسینٹ تیرا مٹھا ہماری تیرا شادی بہن ہمارا جو ہے کھانا یہ کہہ کر شیطانی کام کرتے ہیں شیطانی ہوشیار دنیا میں سب ہوشیاریاں یہ سب کا سوال نہ سمجھو جو آتا شہرا سے صاحب خلاف ہوگا من بک کی کون اپن پر شریعت کو تو بھی دیں گے شریعت نے تو سن کے تمہارے باپ کو نہیں کہا اسٹار ہوٹل میں سیٹ لے کر اور قلعے میں اور بڑے فنکشن پنکشان میں تم ملیمہ کر کے بھی کہا تھا ان سے کہا تھا کہ بالکل کھلا دو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا رلیفہ ایسے ہوا تھا آقا پہلے ہونے تھے خاتون کو کہ بس بھا دو چمڑے کے دسترخوان کو دکھایا گیا کہا گیا جس کے پاس جو ہو وہ لا کر یہاں پر رکھتے کسی کے پاس تیس تھا کسی کے پاس پنیر تھا کسی کے پاس ارکت کے کھجور تھے پکے ہوئے کھجور تھے کسی کے پاس مشینہ تھا کہاں کہ کھاؤ صحابہ کرام نے کھایا اور جب کھا کر افارش ہو گئے نے تم جانتے ہو یہ ضروری دعوت کہاں نہیں جانتے اللہ رسول عالم فرمایا کہ کل یہ سمجھا تمہاری ماں سے میرا کافا اس کا ہی وجیمہ ہے اب شادی کے بعد آتے ہیں پنچایتیں لڑائیاں میاں بیوی کی لذت ختم حلقوں کا استعمال سکھ دواؤں کا اختلاف تاخیر یہ شریعت کو ٹوٹی پلانے گیا وہاں پر مگر اللہ اللہ کی جو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے وہ اپنا پیشاب خود بھی رہتا ہے اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے شہشت کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے بھائی کیوں بلا کر رہے ہو بیوی کہاں ادا کر رہا ہو بیوی سے محبت کر رہا ہوں اکاشا سے آقا نے محبت کی تو ہے ہے جو یوروپ کی مناسب پر حضرت عائشہ سے چیخا کا نام ہے ان کے پیشاب کے خطرے کو تک کی دنیا کی کوئی عورت میں طاقت نہیں نہیں تجھے غلامی کرنا غلامی کا نام لے کر کر لے حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کا نام لے کر کبھی کو آباد پہ کرتا ہے ان کے نام کی بے حرمتی ہو کرتا ہے پینے سے مر جا ان مردوں کے کو مر جا ڈوب کر مر جا شریعت کو کیوں درمیان میں لیتا ہے اسلام کو کیوں درمیان میں لیتا ہے ہر آدمی ہمیشہ بنا ہوا ہے ہر آدمی اپنی آپس مندی اور نہیں لیتا کچھ بھی اور جاتا وہاں منہ مارتا وہاں کہ جہاں سب کچھ ملنے کی امید ہے اور جہاں کل کا جس کے گھر میں سب و سارا آ جائے ڈاکے لگے اور دانے دانے کا محتاج ہو جائے ذہن میں یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا میرا بھائی کل وہاں پر ٹوٹا کر سکے وہاں اچھا کر سکتے اب کئی مہینے سے چکری والے سوچے مہیا دکھاتے اسی بکار نے کہا المجرو کے جہاں جو چیز چلی آ رہی ہے بغیر مانگے کے وہاں معاملہ کرنا ایسا ہے ایک آدمی نبی سے گزرتا ہے اور اس گلی سے جب گزرتے ہیں تو وہاں کے کچھ لوگ شادی لوگ پکڑ کر شراب پلا دیتے ہیں ابھی لگے کے ساتھ میں انتخاب کرنے پر بھی جا رہا تھا میں شمہ کا بیان سننے پر بھی جا رہا تھا میری نیت تھوڑی نہ تھی کہ اس گلی سے جاؤ اور وہ شراب کھلائے تو وہاں کو یہ شرط ہے جو اس گلی سے جاتے ہیں وہاں کے ساخب لوگ زبردستی کو پلا کر شراب پلاتے ہیں تو بغیر طے کیے سے اس دلیل سے جانا یہ اس بات کی علامت اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ صاحب یہاں پر جو ہے شراب پلائی جاتی ہے اور یہ ایسے ہے کوئی شراب پینے کی شخص پر بغاوت ہو کر یہ اس دلیل سے گزرا ہے ہر آدمی ہتھیار ہے بے وقوف اور دیوانے جو شراب کے اندر رکھتے ہیں وہ خاندان والوں کے لیے وہ دوسروں کے لیے دیوانے ہیں خود اس کا معاملہ وہ دیوانے نہیں ہیں اگر وہ دیوانے ہوتے اپنا پیشہ پیاس کرنے پر پیالے پہ پکڑ کر پی لیتے وہ اپنا پاخانہ کرنے کے بعد دھوپ لگنے کے بعد کھا لیتے وہ دوسروں کو پتھر مار کر دیوانے ہوتے ہیں وہ وہ دوسروں کا قرض ڈبا کر وہ دوسروں کے گھرانوں کو آگ لگا کر وہ دوسروں کی زندگیوں کو برباد کر کر یہ کو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر سلاخ کو دیوان وہ الگ ہے لیکن وہ دیوانے ہیں جو غریب ہیں جو مظلوم ہیں دوسروں کے حق میں ہیں اور خود کے حق میں یہ احتجاج ہے ہر ایک کی بیوی اس کی ممتاز پہلے ہر ایک اپنی بیوی کے لیے شاہ جہاں ہے عالمگیر ہے اور خدا جانے کہنا ہے مجلو ہے اور دنیا کا سکتا ہے فروت ہے آمان ہے ہر ایک خوش ہے اپنی دنیا میں نظر ہے اور خطمین ہے کامیاب زندگی اگر گزار رہا ہو تو میں کامیاب زندگی گزار رہا ہوں اسے معلوم خدا مسجد کے اندر خدا نماز میں نماز پڑھنے والوں کی قلعہ پہلی رکاست کر دوسری رکاست کر ابھی دیکھا ہے امام صاحب پہلے رکاست میں ابھی دیکھا ڈے امام صاحب دوسری کی میں گیا ایسا خود نے کہا میں ہوشیار جماعت کا تمام بھی لیے گیا مسجد کو جانے کا بھی گیا اور امام کے پیچھے دس بارہ منٹ جھکٹ کرنے کی مصیبت بھی کر گئی اخلاق مسا کی آلوچنا بہت آف مند یہ ہے عقل یہ اڑی بجے آنے والے یہ تشہد سے آنے والے یہ فرق نماز چھوڑ کر بات سے ٹکڑیاں مارنے والے یہ وزیر میں تین دوسروں سے لینے والے یہ اپنی دنیا بنا کر اپنی کامیابی کا پتا کا اور جشن بنانے والے آپ آجا بس اپنی یا بہت اصل مند ہے یہ سارے سوالات تھے اور یہ سارے جوابات تھے اللہ کے کا سنت میں صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آقا نے نہ دنیا کا اشارہ کیا نہ باغ کا اشارہ کیا نہ دولت کا اشارہ کیا نہ پراپرٹی کا اشارہ کیا نہ شادیوں میں خرچ کرنے کا اشارہ کیا نہ قیمتی کپڑے پہننے کا اشارہ کیا نہ سیاسی میدان کے اندر عہدے پانے کا اشارہ کیا آقا نے فرمایا آوایا الکڑی وہاں کی الموت آقا نے جسے اصل مند کہا میرے اللہ کی قسم اگر مسلمان کے نمبر سے پیدا ہوئے ہو آقا کے گلاحوں سے اور آقا کی امت میں اپنے آپ کو شمار کرنا چاہتے ہو میرے اللہ کی قسم میرے رب کی قسم اس کے علاوہ اور کوئی اصل مند نہیں ہو سکتا نہ ہو سکے گا کیا آقا نے فرمایا ہم کوئی ہندو من وہ ہے جس نے اپنے نفس کی حفاظت کی نماز آدل موت اور جس نے موت کے بعد کی زندگی کے لیے کوئٹہ تیار کر رکھا ہے یہ آقا نے فرمایا کہیں دنیا کا ذکر نہیں کہیں کاروبار کا ذکر نہیں کہیں پراپرٹی کا ذکر نہیں کہیں تاج کوشی کا ذکر نہیں کہیں عہدے پانے کا ذکر نہیں سامنے لوگ آتے باتیں نفس کو دھوکے میں نہ ڈالو اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہو یہاں بھی مسلمان ہوگا تیر علاج بھی گیا گرام کا طیارہ راستے کے اندر تباہ ہو گیا برباد ہو گیا دو سو اٹھائیس مسافر میں سلاکو ہو گئے کیا لوگ اسلام کو جانا چھوڑ گئے اور اس کے بعد کیا ایک گرام کے اندر کوئی کر تلاش نہیں ہو گئے بکنگ چلے گی اور میرے بیٹا آپ بیٹا کوئی کچے ایمان والا اسلام والا پوچھو ارے یار ٹرین کا حادثہ ہو گیا بریش ٹوٹ گئی آپ لگا دی گئی بہار کے اندر ٹرین میں تم ٹرین میں سفر کرو گے وہاں لوٹ مار ہو گئی تم کیا کی بیوی کے لیے سونا اور کافی خریدو گے اس نے کہا وہ کہے گا کہ نہیں ہم ہاؤس سے ڈرتے نہیں ماؤس سے گھبراتے نہیں اگر ہوائی جہاز تباہ ہوگا برباد ہوگا ہم چلیں گے نہیں ٹرین چل جائے گی حادثے کا شکار ہوگی ہم ٹرین گے نہیں ہم اپنی بیوی کے لیے زیور خرید رہے ہیں لوٹ لیا جائے گا ہم کریں گے نہیں اسی بات نہیں ہے آدمی چارہ میں آٹھا میں آج فقیر نہیں دیتا سگنل کے اندر آپ فقیر کو چارہ میں سے آٹھا وہ الٹا دیکھتا ہے کہ یہ چارہ میں آٹا میں دے رہا ہے میں اس کو ایک روپیہ دینے کے لائق ہوں کوئی قیمت نہیں ہے چھٹی کی نہیں کی لیکن مسلمان کے پاس قیمت ہے اس کی بچا بچا کر کھٹا کھٹا کر رکھتا ہے وہ اس کے دل سے خون کے قطرے قطرے میں روکے کی محبت ہے پیسوں کی محبت ہے سونے کی محبت ہے شادی کی محبت ہے زمین کے سروں کی محبت ہے پہاڑ کے پتھروں کی محبت ہے اور اس ٹائلٹ کے اندر بیٹھ کر جس بیسن کے اندر پیشاب پاخانہ کرتا ہے اس کی بھی محبت ہے اسے بھی وہ صاف کرتا ہے اسے بھی وہ صاف کرتا ہے اسے بھی وہ اچھا بیچنا چاہتا ہے محبت لیکن تو داڑھی کھلا ہے بے نمازی ہے میں موت سے ڈرتے ہیں اور آقا نے فرمایا جو موت سے ڈرنے والا نہیں اور موت کی تیاری کیا ہوا تو مند اب سوال یہ کہ کیا داڑھی کھلا عقل مند ہے کیا بے نمازی عقل مند ہے تو کہتا ہے لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں کہتا کوئی نہیں کہتا میں مرنا نہیں چاہتا مرنا ہے تو مر دیں گے تو کبھی کبھی ہمیں بھی یوا ہونے لگتا ہے کہ بھائی یہ وقت کے لگتے ہیں مجھا ہو لگتے ہیں یہ تو یہ تو مجاہدانہ اور صاحب کے آپ ہی معلوم ہوتے ہیں ہمیں اس سے ڈر ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں نہیں ہو جاتے یہ زمین کے پیچھے میں مر جاتا ہوں لیکن یہ زمین لے کر چپ دوں یہ دکان لے کر ہی چپ دوں یہ بلڈنگ لڑ کر لے کر جان چلے جانے پر جان دے مطلب بہت سے ڈر نہیں ہے اور موت سے اگر ڈر نہیں موت کا استقبال یہ کر رہا ہے موت کو ویلکم کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی پاس میں آقا نے مروایا یہ عقل مت ہے ابوداؤ شریف کی روایت ہے عقل مت وہ ہے جو استعمال موت جو موت کی تیاری کر چکا ہو تو موت سے ڈرنے والا نہیں ہے یہ موت کا سامنا کرنے کے لیے یہ جیسے بچنے کا دھوکا میں نے آپ کو بتایا جیسے میں نے بتایا شادی کرنے کا دھوکہ جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو مسجد میں نماز ڈیڑھ دو کے بعد آ کر جمعہ کی پڑھنے کا دھوکہ اور جماعت کے قتل ہونے کے بعد کتے اور کپڑے کے بھوک مارنے کا دھوکہ یہ بھی ایک دھوکہ یہ نہ سمجھو کہ ایمان ان کا مضبوط ہے اور وہ موت کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے کو گلے لگانا وہ اس لیے کہتا ہے کہ دنیا میں موت نے کسی کو چھوڑا نہیں نہ اس کے باپ کو چھوڑا نہ اس کی جوڑوں کو چھوڑا نہ اس کے دادا کو چھوڑا نہ کلاؤ کا تدفر کام آ سکا نہ قانون کی دولت کام آ سکی نہ ایوب کا صبر کام آ سکا نہ کی شان کلیمی کام آ سکی نہ سو کی عمر کام آ سکی اور نہ حضرت ابراہیم کی صحافت کام آ سکی وہ جانتا ہے کہ موت سے سفر نہیں ہے وہ اس لیے نہیں کہ تیاری کر چکا ہے میں اس کے لیے اور موت کے بعد زندگی کے لیے بچی کی شادی کرنا چاہتا ہے اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ اس کی بچی کا نکاح کریں گے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے کر دیں گے کہا کیا کر رہا ہے اس میں ایک نیلا تیار نہیں نہ سیون رکھا ہے نہ جو دعوت ہے اس کی تیاری جو شادی اس کو کرنی ہے اس کے بغیر دنیا کی کوئی ماں اور دنیا کا کوئی باپ کا یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے بالکل ابھی تیار یہ کون کہتا ہے جو بچی جواب ہونے سے پہلے تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کترا کترا کترا روپیہ روپیہ کر کر جس نے سمندر بنایا تھا اور جس نے دنیا کے لگا تیاری کر لی تھی ایک دلہا کی تلاش باقی تھی دلہا بھی گیا سارا دہیز تیار تھا جوڑے کی رقم تیار تھی شادی بہن کو دینے کا پیسہ تیار تھا کیٹرنگ والے کو آرڈر دینے کا پیسہ کس کو کہتے ہیں تیاری یہ جو کہتا ہے یہ اس لیے کہتا ہے کہ اس کا باپ گراؤنڈ بچ نہیں سکا ہارون بچ نہیں سکا شداد بچ نہیں سکا نمرود بچ نہیں سکا اس کے باپ کو بھی معلوم کہ وہ نمبر نو تک بچہ مارے گا اس کا باپ بھی بچا نہیں دادا بھی بچا نہیں یہ بھی نہیں بچے گا تو اس لیے کہتا ہے نہیں کہ کیا میں گھرنے کی بات نہیں جان چلے جاتے ہیں کچھ بھی ڈھیلا بھی نہیں جا رہی منہ یہود و نسارا کا لباس بھیڑوں سواروں کا اور شب کی حالت پیشاب کے قدرے راتوں کے اندر گرے ہوئے کھڑے ہو کر پیشاب کیا آدھا باہر اور آدھا اندر اور صبح میں گیارہ بارہ بجے تک جنابت کی حالت کبھی نے کیا تیاری کی تم نے جو کہتا ہے وہیں مرنے سے ڈرتا نہیں وہیں مرنے سے خوف نہیں کھاتا ایک آدمی معمولی مزدور کو سفر کرنا ہے مدراس کو جانا ہے اور بازو علاقے میں جانا ہے میں تیار ہو جانے زیادہ پیسہ ہے ٹکٹ بھی نہیں ہے گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے اور سفر کے لیے سوچا نہیں ہے اور تم جا رہے ہو وہاں زمین خریدنے کے لیے وہاں ٹوکن ایڈوانس کرنے سہیتا نہیں ہے تمہیں پڑھنا لکھنا آتا نہیں تم نے کسی کو تھا کیا یہ تیاری کے دنیا میں کوئی کام کرے تیاری کے ہوتا ارے پیشاب کا آنا جانے کے لیے لوٹا ہاتھ میں پکڑ کر تیاری کرنا نہیں کرتا میلے پکڑ کر تیاری کرتا نہیں کرتا یہ نہ سمجھو کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی سرگرد ہماری عمرہ ہوگی بھائی جو ہوتے ہیں ہمارے عمرہ ہو گئے اب ہمارا کیا ہے تمہاری زندگی ہے تمہیں کھاؤ پیو جھوٹے جھوٹے حدیث میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں آپ نے زمین کے اندر ایک لکیر کھینچی اور لیفٹ اور رائٹ آپ نے چھوٹی چھوٹی لکیروں کو کھینچا فرمایا یہ جو لکیر سیکھی اس کا اسٹارٹنگ جو پوائنٹ تھا یعنی جہاں سے آپ نے لکیر سیکھی خط کو کھینچا وہاں اشارہ کر کے فرمایا یہ انسان کی زندگی ہے اور انسان آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جہاں لکیر ختم ہوگی آسا نے فرمایا یہ اس کی موت ہے یہاں پر پہنچ کر ہی رہے گا فرمایا یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اذان اور کہہ کیسی جاتی ہے اور نماز کی تیاری شروع ہو جاتی ہے لیے جناب آپ کے اندر نہ اذان کی جاتی ہے نہ کری جاتی ہے اس لیے سے پیدا ہونے کے بعد اس جناب آپ کی آزاد اور قامت کے نکالوں میں بھیجی گئی ہے اب ادھر ادھر جو لڑکی ہے وہاں کھانا ہے بہت جلدی کون دیکھے میرا بابا بن سکتا ہے میرے بچے بن سکتے ہیں میرے محلے والے بن سکتے ہیں روڈ میں ٹرین میں آواز تو نہیں مرتا تو نہیں مرتا اور اب کر گیا دوسرے دن اچانک اچانک میرا بابا مر رہا اس کی دنیا میں پہلی پر تمام ہوتا نہیں دے گا موت اس سے پہلے نہیں آ رہی تھی روایت سے آتا ہے کہ نے کوئی موت کو کسی نے شکایت کی یار بڑے عجیب ہو تم دلہاؤ سے دلہن کا سہاگ کین لیتے ہو اولاد سے ماں باپ کا تایا چین لیتے ہو ماں باپ کے دلوں سے اولاد کی حسرت اور ان کی نعمت کو چھین لیتے ہو بڑے عجیب و غریب ہو اچانک آ دھمکتے ہو تو ملک الموت نے کہا انسان سوتا ہے یہ تم کہتا ہے اللہ نے موت کے آنے سے پہلے مجھے وارننگ دینے کے لیے کہا بال سفید کرنے کے لیے کہا بال سفید ہو گئے کہنے لگا نہیں یہ نزلے سے سفید ہو گئے سردی سے سفید ہو گئے بال سفید ہو گئے موت نہیں آنے والی یہ میرے خاندان میں جوانی میں بال سفید ہو جاتی ہے یہ نہیں لیتا بڑھا کے یہ نہیں لیتا موت حدیث سے ہے اس کے بال کا سفید ہونا موت کا پیش بیمار ہے یہ مانتے نہیں میں آف کا کر دو میں پینٹ کا کام کر دو میں گنا کام کر دو اور ہے وہ لگا تو بالا یہ ہزاروں سال کرتا ہے ہزاروں سال کرتا ہے دانت میں کیڑا لگ گیا ہڈی چلانے کے گوشت توڑنے کے لائق نہیں ملک کچھ نے کہا کہ میں نے سگنل نے دیا میں نے نشانی دے دی کہ دنیا میں تیری روزی ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے گاڑی ہے گاڑی میں پیٹرول کی ٹن ہوتی ہے اور جب پیٹرول ختم ہونے لگتا ہے تو ڈیزل کا بٹن آن ہو جاتا ہے اور یلو لائٹ بلک ہونے لگتا ہے کہ اب تمہاری گاڑی کا پیٹرول اتنا ہے کہ تم کسی قریبی پیٹرول لمب تک جا سکتے ہو تو اب اس کو مانگنے کے بجائے میں بھی یہ سوچ خراب ہو گیا ہے یہ لائٹ خراب ہو گیا ہے میری گاڑی دھوکہ نہیں دے سکتی میں بچپن میں چاکلیٹ کھایا کرتا تھا مجھے بڑوں نے مزہ کیا تھا کہ گرم پی کر ٹھنڈا پانی نہیں پینا اس لیے داخ کو کیڑا لگ گیا اس لیے میرا داخ ٹوٹ گیا ملک کل کہتے ہیں کہ روزی میں رزرو پہ آ چکا ہے اب تیری روزی کچھ ہی باقی ہے جتنی دن تیری گاڑی کے اندر کتنا پیٹرول کہ کب تک جا سکے اب تیرا روزی اور تیرے زیادہ پانی اتنا باقی ہے کہ کبن تک جا سکے دنیا میں ہوتی ہے مانگنے کے لیے تیار چلو بال روپے کے لیے پالا نہیں کتاب کالا حرام ہے حرام اب فتوا دیا جس کی بیوی جوان ہو وہ شوہر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے کالا ہاں ہاں ہاں طواف کر لے اسے حضرت عظمت بنا کر دے لے اسے کالا نخاب پہنا کر برقع پہنا کر اس کا تو طواف کر لے حکیم بنا کر ہو جا حرام ہے کوکار نے لکھا میدان جہاد میں ان مجاہدین ہو مجاہدین ہو جو جوانی میں ان کے بال سفید ہو گئے کافروں کو مروب کرنے کے لیے کافروں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ڈر بٹھانے کے لیے ان کے دلوں میں دہشت کرنے کے لیے حکیل سالار کی اجازت سے کوئی آپ کے سر اور گاڑی کے بالوں کو سیاہ قدا لگا سکتا ہے کالا لگا سکتا ہے اب پتوے میں فتوا ایک فتوا تو یہ ہوگا میں ایک نمبر کا چوروں کا غلام ہوں اگر دنیا میں چوروں کی غلامی کا کانسٹیوشن مان لو شریعت کو مان لو بڑی اچھی زندگی بڑی آرام کی بڑی راحت کی بڑی سکون کی بھاگوں کے اللہ کے گھر سے بھاگو کے علماء تناام کے بیانات سے قرآن سے بھاگو گے حدیث سے بھاگو گے میرا شاہ کلام پاک کے بولتی میں پارے ہیں سورے مستقر سے دوسرے رکو ہے ان بھاگنے والوں کو کہا کہ رو یہ تو گھوڑے کرتے ہیں ہیں کرتے فرق بھی آپ شیر کی آڑ کو سن کر تو لوگ لمبی ہو آئیوں کا جو عمر پورشرا گلّا گلا یقا پورن آفا جو قرآن سے بھاگتا ہے حدیث سے بھاگتا ہے یہ سینے اور سیل و تماق کو چننے والے بیانات سے بھاگتا ہے اور یہ تعمیر کرتا ہے کورس بیان کر کر کیا کر دیا کیا جو ہے زندگی کی کایا پلٹ کے دنیا جائے بھاڑ میں میری آخرت بنتی ہے خبر کی یاد ہوتی ہے میں حرام سے بچتا ہوں میرے گھر میں سنت کی روشن ہوتی ہے کیا یہ کامیابی نہیں مجھے امریکہ کی بھی رہی ہو میرے پڑوس میں پڑوس والے کی لڑکی اسکٹ پہن کر آشک کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر کالج کی مجھے کیا میری آپ بن رہی ہے مجھے دین کی باتیں پہنچ کر دل کو چھوڑ پہنچ کر میری زندگی میں انتخاب یہ کافی ہے اور جو کاپتا ہے مستن انترا قرآن نے کہا بھگوڑے کرتے بھگوڑے کرتے پر دل مت پڑا گدا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے بلکہ آگے کہا بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى روز جہاں كلا یہ تو چاہتے ہیں معلوم ہے کہ قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے یہ بھاگ کر بلا سورا کے مالک نہیں بن جائیں گے یہ لابھ میرے ساتھ ہے معلوم بھاگیں گے تو شورو کے پیشاب کی طرف بھاگیں گے بھاگیں گے بلود دنیا کی طرف بھاگیں گے بھاگیں گے اس بار طرف جائیں گے جو مال پوری دنیا کو ملا کر ایک مچھر میں بند والا بات ہوتے ہیں کا سو بس والن کل چاہتے ہیں اللہ ڈائریکٹ ہی میرے ساتھ بھیج کر مجھے کہے گاڑی کرنے کے لیے مجھے کہے نماز پڑھنے کے لیے مجھے کہے جو روح کی غلامی کا خوف نکالنے کے لیے مجھے کہے یہ دنیا بری ہے کہنے والے خطبہ کہنے والے مشاہی کہنے والے وائی کہنے والا نام کہنے والا تاریخ کہنے والا پیغمبر کہنے والا ملکی کو اللہ نے کہا اصل تو یہ ہے کہ ان کلو میں ہوگا سلیما پہ کوئی ڈر کیا تیاری کر کیا تیاری ہے صاحب کیا آپ نے موت کی تیاری کیسے کی تھی آقا کی جنت تیار آقا کا نام ہے آپ کے اندر شاپی بہتر ہونا لکھا گیا بھائی قیامت میں سفارش آقا کریں گے نہیں کریں گے اور سر کا پانی دیں گے نہیں دیں گے آپا کے لیے جنت کرتے نہیں کر ہی گی آقا کا نکاح اللہ حضرت مریم سے پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے آقا کے بارے میں کوئی شک پڑ چکا اور آقا نے موت کی جو تیاری کر رکھی ہے اور موت کی تیاری آپ نے امت کی تعلیم کے لیے جو تربیت کی ہے وہ کیا ہے تیاری ایسی سب تیار ہو گئی معمولی وسیعت مسلمانوں کے پاس نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کوئی مومن رات ایسی نہ گزارے لے کہ اس کے سکے کے نیچے اس کا مسئلہ صاحب آتا ہو اب میں سے تیار نہیں ہے جھوٹ کہتے ہیں بہت آئے گی ہم جائیں گے مریں گے وہ اس لیے کہ شداد بچا نہیں اور بچا نہیں اب جانا ہے اب کپڑے نکالنا ہے اب مرنے کے بعد میری مرضی نہیں چلتی میری ہنگوٹی کو نکالا جائے گا میری بات کو نکالا جائے گا میرے کپڑوں کو لوٹا جائے گا میرے اوپر کپڑ ڈالا جائے گا یہ مجبوری سے مسلمان بھائی بندے سے ڈرتا نہیں اگر ڈرتا نہیں تو اس موت کے لیے اور اس کے باپ کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے اس داڑھی بوٹی حالت کے اندر نہ اتارا ہے یہودہ رسا سارا کے کپڑوں میں نہ اتارا ہے کی نظر پڑھے بغیر شہر سے پہلے موت آ جائے عشا کی نماز پڑھے بغیر فجر سے پہلے موت آ جائے کسی کا پاک دبا کر رکھا ہو موت آ جائے ماں کا دل چکا رکھا ہے موت آ جائے باپ کو ٹھیک پہنچا رکھی ہے موت آ جائے زمین دبا رکھی ہے تیاری ہوتی جیسے سست ہوتی موت کی تیاری ہوتی کشمیر تجربہ کا گل ہوتا موت کی تیاری ہوتی اللہ کے راستے میں چلنے کی فکر ہوتی موت کی تیاری ہوتی ایسی بلڈنگوں میں پتھروں میں مٹی میں کارے میں That's what I یہ تیاری تھی آپ کی یہ موت آپ کے آنکھوں کے سامنے پیش نظر تھی جس کو آقا نے فرمایا عقل مند قسمت ہے جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے کے ساتھ موت کی تیاری کر چکا ہو کیا تیاری کہنے کو سب کہتے ہیں اب اس وقت جمعہ سے غسل کر کے آئے ہیں باوضو آئے ہیں اگر الموت اپنے اختیار دے کہ چلو فوراً چلنا ہے اللہ کے پاس چلنا ہے تو کیا ہم تیار ہو جائے یا کوئی حضور پیش کریں گے نہیں صاحب آدھا گھنٹہ دے دو ایک منٹ دے دو دو منٹ دے دو مسلمان وہ ہے پوری طریقے سے تیاری کر چکا ہو مند وہ ہے زندگی موت کی تیاری کے لیے ہے زندگی زندگی کے لیے نہیں ہے مقام کے لیے مال کے لیے دولت کے لیے کاروبار کے لیے نہیں ہے نہیں ہے آپ نے فرمایا اس تعداد کی موت تو موت کی تیاری کے ساتھ لگا ہوا ہو تو شاہ تیار کرنے میں لگا ہوا ہو ہندوستان کے اندر جائیں نے آپ کو بتایا تھا ایودھیا جہاں کابلی مسجد ہے اب کہا جاتا ہے کہ وہاں کے قبرستان کے اندر حضرت چین علا نبی کی سلام و سلام کی مزاح مبارک جو حضرت آدم علیہ کی سلام و سلام کے دو ایک پیغمبرم کے آس پاس پیغمبر بنا کر کے لے گئے وہاں ایک لمبی مزار ہے اور اس مزار کے بارے میں حضرت اکثر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد نمبر اللہ حرف لکین کروانا کہ حضرت چیز کی ہے یا کسی اور پیغمبر کی ہے لیکن ضرور یہ کسی پیغمبر کی مداح ہے آپ نے مفا کر کے آپ نے ہلاک کروایا تھا اگر مان لیا جائے حضرت شیخ علیہ السلام و کی وہ مداح مبارک ہے تو حضرت شیخ علیہ السلام و کا زمانہ آج کے زمانے سے پلٹ کر آپ گنتے گنتے میری اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن حضرت شیخ علیہ السلام کتنی بڑی عمر ہے خبر کی یعنی آدمی کو آج دفن کیا پیر کے دن دفن کیا تو مسلم کو قیامت آ رہی ہے جمعرات جنہیں رات سے دفن کیا جمعہ میں حضرت شیز علیہ السلام کو سلام کا زمانہ ہزاروں سال اس خبر میں رہنے کے لیے کہ جس خبر کے اندر روشنی کا کوئی انتظام نہیں بچونے کا کوئی انتظام نہیں موزاق اور کارگر کا کوئی ارے چوہا ہے میں کتے نے کاٹ رکھا کہ جس دنیا میں چندر سے رہتا جاؤ گڑھ رہے ہو اور اس خبر کے اندر ہزاروں سال رہنا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں اسی لیے آپ نے فرمایا الکرین دان کا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی حفاظت کرے وہ آپ کی جانب موت اور موت کے بعد کی زندگی کا توشا تیار کرے وہ توشا تیار کرے بچاؤ رشتے دار خود جاتے ہیں بانگ خود جاتا ہے اگر میں کیا چیز جاتی ہے یہی تو عمل جاتا ہے یہی سبحان اللہ جاتا ہے یہی للہ جاتا ہے یہی سب کا جاتا ہے یہی نیک بول کا کہنا اور سننا جاتا ہے جو زندگی میں اسی میں لگا رہا ہے یقیناً کی تیاری کر رہا ہے بلڈنگ بھی لگ رہا ہے پیسہ بھی کما رہا ہے اور نماز کا وقت ہوئے بات ڈبکیاں مار کر جا رہا ہے اور عمرے کے نام پر حج کے نام پر ڈاکہ ڈال رہا ہے تجارت کر رہا ہے اور سو کے کام کے لیے نہیں آ رہے دھوکا ہے دھوکا انسان وہی پاتا ہے جو انسان کو کرتا ہے بغیامل انسان اثر نہیں کرا جو کرے گا وہی پائے گا اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے برا کرو گے برا پاؤ گے یہ نہیں ہو سکتا کہ برا کرو اور اچھا یہ نہیں ہو سکتا اچھا کرو اور پورا پاؤ یہ اللہ کا دستور ہے اللہ کا قانون ہے سنت اللہ ورنہ الله تبدیلا اللہ نے کہا کہ میرا طریقہ ہے اس لیے ساری کے راستے پر چلو اچھا کلے گا میں نے آپ کو اپنے میں جانے سے پہلے یہ حل کیا تھا اللہ کے پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ ہاتھ کے اندر جو ہے یہ تو کریما پڑ گیا ہے آپ کا جادو زمین پر چلتا ہے لیکن جو جادوگر ہوتا ہے اس کا جادو آسمان پر نہیں چلتا آپ چاند کے دو ٹکڑے کیجیے ہم ایمان لے کر آئیں گے مسلمان گاڑی کے ابو جہل نے اور اس کے لشکر نے اور پارٹی نے کہا اقاطی میں بالکل اللہ نے شہادت کی امید ہے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے میں نے کہا تھا کہ آج رات کے حکومت سارا اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ چاند پوری دنیا میں ایک ہے جو بقد کو ہے مدینہ منورانا ہے وہاں کا الگ چاند ہے ہندوستان کا چاند ہے امریکہ کا چاند ہے تو اگر چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو ساری دنیا کے اندر اس چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو کیوں نہیں دیکھا گیا ہمارے سوال نے جواب دیا صحیح کی رستے نظر سے یہ جواب بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ دنیا گول ہے اور سورج اور چاند جس حصے میں دنیا کی طرف رہتا ہے تو آدھا حصہ دنیا کا چاند اور سورج سے محروم ہوتا ہے اب سورج کا رخ اس وقت ہندوستان اور ایشیا کی طرف ہے امریکہ میں اب رات چل رہی ہے اس لیے کہ امریکہ ہندوستان keep it ہے کہ ہندوستان کا جو راجا تھا تاجر وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اچانک کہا کہ آج چاند کو میں نے دو حصوں میں نہیں ہے تو وزیروں نے کہا ہاں ہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ چاند کو ٹکڑے ہو گیا اعتراض کرتے ہیں کہ چاند ایک اور دنیا ایک ہے تو ساری دنیا پابندر ہونا چاہیے تھا کاغل ہونا چاہیے تھا ایک تو آگے دنیا اس وقت کوئی ہوئی تھی اور قابل تھی یعنی وہاں تین تھا دولت کی پوجا کریں پتھر کی پوجا کریں انجام کا شوبا جو کام کے لیے موقع ہوگا اور آپ نے مندی کا سلوپ کیا اور اس کی تیاری کی صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر جو خبریاں ملی جو بشارتیں ملی مدد بہت اور نئی کی جو مدد ہے اللہ کو مدد اور مسرت اللہ کرے گا میں کا ایک وسیع تھا اس کا نام تھا ایاز محمود بندی رحمت اللہ علیہ اپنے گزارا میں اپنے دربار کے لوگوں نے ایاز سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اللہ کی بات ہے کہ کچھ لوگ ان کو حسد کیا کرتے تھے جلد کیا کرتے تھے کہ ہمیں چھوڑ کر محبوب کیوں ایاز سے محبت کیا کرتے ہیں بادشاہ نے اور اس وزیر میں ناچاپی پیدا کرنے کے لیے دل کے حسد کے بوڑھوں جلت کے آپ سے کیا کام کیا کہ بادشاہ کسی کے اندر کیا برائی پیدا کرنے کے لیے ان دونوں کے اندر توڑ پیدا کرنے کے لیے آیات کی ایک چیز کو اسے عیب بنا کر محبوب کے کاروں کا سرکار کیا کہا کہ بادشاہ جہاں بنا آپ محبوب کو تو بہت چاہتے ہیں لیکن وہ ایک الگار ہی رکھا ہے اور اس پر تالا لگانے لگتا ہے روزانہ اس میں وہ کسی کی زیارت کرتا ہے اور دل کو بند کر کے رکھ دیتا ہے دیکھیے اگر صحیح کہا کہ آخر تم نے اس الماری کے اندر ہم سے چھپا کر اگر ہم سے چاہتے ہمیں چاہتے تو یہ چیزیں ہمیں دکھاتے بتاتے ہم سے چھپا کر جلن کر کر اور لوگوں سے حسد کر کر تم نے خزانے کو کیوں چھپا رکھا ہے حیات نے کہا کہ جہاں بنا اس کوئی خزانہ نہیں کوئی مال و دولت نہیں یہ دو تین چیزیں ہیں یہ کہہ محفوظ محبوب سبھی رحمت اللہ علیہ کو لے کر گئے اور لے کر جانے کے بعد تالا کھولا تو اس کے اندر تین چیزیں تھیں پرانے پرانی تکلیف ہوتی تھی ایک پرانے جوتے تھے اور تیسرا ایک ساتھ ہوتی تھی جو موسیقہ پیمن لگی ہوئی تھی تو محمود وزلی الحمد اللہ یاد فرمانے لگے آیا میں تم کو بڑا ہوشیار اور چالاک سمجھتا تھا کہ تم جو ہے کوئی چارج بتانا انواری کے اندر چھپائے رہتے ہو یہ سڑی آپ کے جوتے یہ نیبت سیون نہوت اور یہ پوسیلا ٹوپی یہ بھی کوئی تجارت کرنے کی چیز ہے اور یہ بھی کوئی تجارت کرنے کی چیز ہے حیات تو عقل مند تھا اس نے وہ جوتے اور سہولت اور پوسیلا ٹوپی جو رکھی اس سے اس کی زندگی کے سکی انقلاب آیا وہ کیوں آیا اور کیوں اس نے رکی اشادہ اصل کے دماغ تیار کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مسالے اور